مغرور درخت ایک وقت کا قصہ کہ وہاں ایک بیابان کے بیچو بیچ دو درخت اگے ہوئے تھے ایک تھا انجیر کا درخت اور ایک تھا آم آم کا کا درخت فطرت سے ہی حلیم اور ہسمکھ تھا ہر پت جھڑ کے موسم میں پرندے آتے اس کے پھل پر چونچ مارنے گوریا اس کی ٹہنیوں پر گھونسلہ بناتی اور چڑیاں اس کے لیے گانے گاتی درخت خوشی خوشی سبھی پرندوں کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گنگناتا وہ ایک فراق دل درخت تھا وہ مسافروں کو سایہ دیتا اور جب آندھی برپا ہوتی تو وہ مضبوطی سے کھڑا ہوتا پر انجیر کا پیڑ بالکل بھی فراق دل نہیں تھا وہ ہمیشہ اپنی بنٹھن پر توجہ دیتا وہ بہت زیادہ مغرور تھا اور اسے گرور تھا اپنے قد پر اس نے کبھی کسی پرندے کو اپنے اوپر آرام نہیں کرنے دیا اور اس کے سائے میں جب بھی کوئی بیٹھتا وہ اس پر اپنے سوکھے پتے گرا دیتا تمہیں کس بات کا اتنا غرور ہے ہر درخت کا اپنا سایہ ہوتا ہے سمجھے ایسا کیا تو پھر انہیں میرے سائے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ ہر درخت میری طرح عمدہ سایہ نہیں ہوتا آہ, تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے hey, دفع ہو جاؤ وہاں اس آم کے درخت کے پاس جاؤ تم سب میرے بالوں کے سٹائل کو بگاڑ رہے ہو آہ, لیکن تمہارے تو بال ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر تم میرے پتوں کے سٹائل کو گڑبڑا رہے ہو کیا اب تم خوش ہو چلو بھی انجیر وہ صرف اپنے گھونسلوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تم کبھی خود پر پرندوں کو بیٹھنے نہیں دیتے وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور وہ بہت سریلے نغمے بھی گاتے ہیں ہاں, ہاں، بیکار کے نغمے اور برائے مہربانی کوئی میرے پتوں کے نزدیک نہ پھٹکے وہ میرے خوبصورت ٹہنیوں کو خراب کر دیں گے تم بے شک انہیں خود پر بیٹھنے دو تم میرے سے ناٹے ہو اور تم ویسے بھی کچھ خاص نہیں لگتے رکو زبان سنبھال کے جو بات تم کر رہے ہو وہ بہت ہی بےحودی بات ہے انجیر او, کوئی بات نہیں بریزی مجھے ٹھیس نہیں پہنچی ناٹا ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہوتی میں جو ہوں اس سے بہت خوش ہوں دن گزرتے گئے اور آم کے درخت اور انجیر کے درخت کے درمیان کچھ نہیں بدلا جبکہ آم کا درخت پورا دن مسکراتا اور گنگناتا رہتا انجیر کا درخت کسی سے مخاطب نہیں ہوتا ایک دن شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ بیابان میں آیا ملکہ مکھی نے انجیر کے درخت کو دیکھا اور وہ اس سے متاثر ہوئی او, یہ درخت کافی بڑا اور مضبوط ہے یہ ہمارے چھتے کے لیے معقول رہے گا ہم یہاں اپنا چھتا تعمیر کریں گے آ, معافی چاہوں گا کس نے کہا کہ تم بنا سکتے ہو مجھے اپنی پوری ٹہنیوں پر تمہاری وہ چپ چپی شہد نہیں چاہیے اور تم سارا دن بھن بھناتی رہو گی میرے پاس کرنے کو بہتر کام ہے تم ایک ہو ایک ہی جگہ پر جڑ سے جڑے رہتے ہو تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس بہتر کام ہے جو کچھ بھی ہو تم یہاں شور گل کرنے والی بھن بھناتی مکھیاں نہیں لاؤ گی دیکھو انجیر وہ شہد کی مکھیاں ہیں شہد کی مکھیاں قدرت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں انہیں ہمیشہ درختوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے چھتے تعمیر کرنے کے لیے اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو قدرت میں توازن کیسے قائم رہے گا بتاؤ بھلا ہاں، اگر قدرت میری ٹہنیاں برباد کرنا چاہتی تو وہ مجھے اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت کبھی نہیں بناتی میں قدرت کی ایک خوبصورت تخلیق ہوں اس لیے میں قدرت کی خاطر خود کو بہت ہی خوبصورت بنائے رکھنے والا ہوں اور تم مجھے تقریر کر رہے ہو اگر تمہیں قدرت کا اتنا ہی خیال ہے تو تم انہیں رکھ لو تم ان مدو مکھیوں کو خود پر ایک چھتا بنا لینے دو لیکن مجھے ان سب سے بخش دو آم کے درخت کو انجیر کے درخت کے ان الفاظوں سے بہت ٹھیس پہنچی پر اس نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اس نے شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کو پکارا اور ان سے کہا کہ انجیر کے بجائے وہ اس کی ٹہنیوں پر چھتہ بنائیں اوہ آم تم اتنے فراغ دل ہو ہم تم پر اپنا چھتہ تعمیر کرنا پسند کریں گے تمہاری جانب کتنی نیچے خوشبو آتی ہے <laughs> شکریہ میری ملکہ میری عزت افزائی کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا آم کے درخت پر بنایا اور سکون سے رہنے لگی آم کے درخت کے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی نہ ان کے بھن بھنانے سے نہ ان کے شہد کی چپچپاہٹ سے دوسری طرف انجیر کے درخت نے لوگوں پر چلانا مسلسل جاری رکھا hey! تمہاری گفتگو مجھے راس نہیں آ رہی تھوڑا خاموش ہو جاؤ تم پرندے اتنا زیادہ چہچہاتے ہو کیا تمہارے لیے ہمیشہ نغمے گانا ضروری ہے میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتا کچھ ہفتوں بعد دو لکڑہارے بیابان میں آئے انہیں گھر بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی انہوں نے آم کے درخت کو دیکھا اور اسے کاٹنے کا فیصلہ کیا انہیں وہ اپنے کام کے لیے بالکل معقول لگے پر ان میں سے ایک نے کچھ دیکھا رکو یہ کیا ہے یہ ایک مدھو مکھی کا چھتا ہے یہ ہمیں ڈنک مارے گی اگر ہم نے ان کے درخت کو کاٹا او ہاں چلو کوئی اور آم کا درخت لکڑ ہارے آگے گئے اور انہوں نے انجیر کا درخت دیکھا انہیں وہ بہت پسند آیا اس کے اونچے قد کی وجہ سے چلو اس کے تنے کے سب سے نیچلے حصے سے شروع کرتے ہیں اور اس طرح لکڑ ہارے انجیر کے درخت کو کاٹنے لگے انجیر کا درخت رونے لگا وہ بیابان چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا اچانک اسے پرندے اور چڑیاں یاد آنے لگیں اس میں درد ہوتا ہے وہ میرا کیا کرنے والے ہیں آم کا درخت یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے شہد کی مکھیوں کو پکارا سنو شہد کی مکھیوں کیا تم میں سے کوئی ہے وہاں پر آم کیا ہوا انجیر مصیبت میں ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے معاف کرنا وہ بس خود کے بارے میں ہی سوچتا ہے جس سے میں نے تمہاری مدد کرنے کے لیے کہا تھا پر اس نے ملکہ کی مدد نہیں کی تھی اس بات میں تو میں شہد کی مکھیوں کے ساتھ ہوں انجیر ہمیشہ خود پر اتنا غرور کرتا رہتا ہے اگر اس نے خود پر شہد کی مکھیوں کا چھتا بننے دیا ہوتا تو لکڑہاروں نے اسے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا اسے وہی مل رہا ہے ہے جس کے وہ قابل نہیں بریزی انجیر نے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہو ہمیں اس کے ساتھ ویسا نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ کوئی ہم سے گستاخی کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بھی اس سے گستاخی کرنی چاہیے یہ بیابان ہم سب کا ہی گھر ہے ہم انجیر کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے جب اسے ہماری سب سے زیادہ مدد چاہیے آم صحیح کہہ رہا ہے ہمیں انجیر کی مدد کرنی ہوگی آؤ میرے باہر آؤ انجیر کے پیڑ کو ہماری سہایتا کی ضرورت ہے تمام شہد کی مکھیاں چھتے سے باہر نکل کر آئیں اور لکڑ ہاروں کی طرف اڑی وہ ان کے کانوں اور آنکھوں کے پاس بھن بھنانے لگیں تم نے اب مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا بند کرو تم وہ نہیں چلو یہاں سے نکلتے ہیں چلو لکڑ ہاروں کے جانے کے بعد انجیر کا درخت اپنے سلوک کے لیے بہت شرمندہ ہوا میں بہت شرمندہ ہوں مدھو مکھیوں میرے اس طرح سے پیش آنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے میری مدد کی ہمارا شکریہ نہ ادا کرو آپ کا شکریہ کرو تم کبھی اس سے بات نہیں کرتے تم ہمیشہ اس سے سے گستاخی پیش آتے ہو پر وہ یہ ہے جس نے ہمیں منایا تمہاری مدد کرنے کے لیے سچ مچ آم میں بہت شرمندہ ہوں مجھے اپنی غلطی کا علم ہو گیا ہے ہم سب میں صلاحیتیں ہیں ہم سب اپنے اپنے طریقوں میں خاص ہیں میں کبھی غرور نہیں کروں گا اور کبھی کسی کی اس طرح سے بےزتی نہیں کروں گا مہربانی کر کے تم سب مجھے معاف کر دو انجیر کے درخت نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا اس دن کے بعد سے وہ کبھی چیخا نہیں ہوا پر یا چڑیا پر وہ آم کے درخت کے ساتھ گاتا اور اس نے خود پر چڑیوں کو گھونسلہ بنانے دیا انجیر کا درخت اور آم کا درخت ہمیشہ سچے دوست بنے رہے